پہ چلیے خواہ حکم شہ ابرار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے دشت نہ سمجھو اس دنیا کو یہ دنیا گلزار دشت نہ سمجھو اس دنیا کو یہ دنیا گلزار بھی ہے مدحت ان کی کیوں نہ کریں وہ مدحت کے حقدار بھی ہیں کیا ڈر ہم کو اس وائے احمد اپنے لیے طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو اس وائے احمد اپنے لیے دریا بھی ہے ساحل بھی ہے ناؤ بھی ہے پتوار بھی ہے دریا بھی ہے ساحل بھی ہے ناؤ بھی ہے پتوار بھی ہے مدحت ان کی کیوں نہ کرے وہ مدحت کے حقدار بھی ہیں بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہیں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين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 اس خوشگوار ازدواجی زندگی کو حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے خوشگوار ازدواجی زندگی کو گزارنے کے اصول و ضوابط بتا دیے چنانچہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے اصول ملتے ہیں تھم رول ملتے ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کر سکتا ہے میاں بیوی اس دنیا میں جنت کے مزے لے سکتے ہیں اچھی زندگی گزارنا یہ مرد اور عورت دونوں پر منحصر ہے جس طرح تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے یہ زندگی کی گاڑی بھی میاں اور بیوی سے مل کر چلتی ہے شریعت نے کچھ خامن کے حقوق بتائے کچھ بیوی کے حقوق بتائے اگر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جائے تو زندگی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے چنانچہ شریعت نے گھر کے اندر مرد کو انچارج بنا کر یوں فرمایا قوامون علی النساء کہ مرد کو عورت کے اوپر قوام بنا دیا یہ گویا مینیجر ہے اپنے گھر کا اللہ رب العزت کی نظر میں آج ایک چھوٹا سا بزنس چلانے کے لیے مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے فیکٹری چلانے کے لیے مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے تو شریعت نے بھی گھر کے اندر خامند کو ایک مینیجر کا رتبہ دیا اس کے سر پر ذمہ داری ڈال دی اور دوسروں کو اس کا ماتحت قرار دے دیا تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح انداز سے پورا کرے تاکہ زندگی میں خوشیاں آ جائیں ان میں سب سے پہلی چیز کہ خاوند کو گھر میں خوش اخلاقی کی زندگی گزارنی چاہیے نبی الساط اسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم خی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے تو بندے کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر سے نہیں لگائیں گے بزنس سے نہیں لگائیں گے دوستوں کی محفل کو دیکھ کر نہیں لگائیں گے بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس کے گھر میں اس کے کیا تعلقات ہیں رکھ رکھاؤ کیسا ہے میل ملاپ کیسا ہے وہ گھر کے اندر کیسا انسان بن کر زندگی گزارتا ہے اس سے لگائیں گے تو شریعت نے فرما دیا خیرکم تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے خیرکم کم ہی جو تم میں سے اپنے اہل خانہ یعنی گھر والوں کے لیے بہتر ہے تو خامن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر خوش اخلاقی کی زندگی گزارے محبت و پیار کی زندگی گزارے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ جو خاون پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا نبی علی اسلام نے فرمایا انا خیر اہلی میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا بہتر ہوں گویا نبی علی اسلام نے اپنی مثال پیش فرمائی چنانچہ نبی علیہ سات اسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ گھر میں بہت الفت و محبت کی زندگی گزارتے تھے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں اتنی خشیت تھی کہ فرمایا میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ خوشو رکھنے والا ہوں خوف خدا رکھنے والا ہوں جن کی ساری ساری رات عبادت میں گزرتی تھی وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے تو ان کے سمجھ کے مطابق ان کے ساتھ ہم کلامی بھی فرماتے تھے چنانچہ شمائل ترمزی میں حدیث ہے ام ذرا والی کہ نبی السلاط اسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نو عورتوں کی کہانی سنائی کہ وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر اکٹھی ہوئی اور سب نے کہا کہ آج اپنے گھر کی زندگی کے بارے میں کھلی کھلی بات بتا دو کچھ نہیں چھپاؤ تو سب نے اپنے خامدوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ہیں اس میں سے ایک عورت تھی جس نے کہا کہ میرا خامد مجھے بہت محبت اور پیار سے رکھتا ہے اس کا نام ام امرا تھا تو نبی علیہ السلام نے یہ کہانیاں سنا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے لیے ام ذرا کا جو خامن تھا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوں تو ایسی زندگی ہو نا کہ انسان اپنے گھر والوں کو یہ کہہ سکے کہ میں نے تمہارے ساتھ دیکھو کیسی محبت و پیار کی زندگی گزاری اس لیے یہ خامن کا کام ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے کام کاروبار کے سارے غم باہر ہی رکھا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ سات اسلام گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے یہ سنت ہے چنانچہ ہم بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں اور اہل خانہ کو سلام کریں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا اہل خانہ کو سلام کرنا اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان ایسے گھر کے اندر داخل ہو نہیں سکتا اب دیکھیے ہے چھوٹا ساول لیکن اس عمل کی وجہ سے گھر کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں بیوی کو محبت ملتی ہے پیار ملتا ہے اور وہ گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی گزارتی ہے چنانچہ نبی علیہ سات وسلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا وہ بھی ایک اونٹ پر سوار تھی قدرتن ان کا اونٹ کہیں دوڑ پڑا بھاگ گیا تو نبی علیہ سات اسلام نے جب دیکھا تو فرمایا وا ساہو ہائے میری دلہن اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے بارے میں کتنا پیارا لفظ استعمال فرما رہے ہیں حالانکہ شادی کو کتنے سال گزر چکے تھے مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلہن اس سے خاوند کی سٹرونگ فیلنگز کا پتہ چلتا ہے اور جس عورت کو یہ یقین ہو کہ میرے خاوند کی محبت میرے ساتھ بہت گہری ہے تو اس کے لیے فاقے برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے گھر کے اندر اس کے لیے مشکلات میں وقت گزارنا بھی آسان ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کہ گھر میں محبت و پیار کی زندگی گزارنا بلکہ میاں بیوی کا تعلق محبت و پیار کا ہے تو اس میں بیوی کے اندر بسا اوقات ناز بھی آ جاتا ہے تو شریعت نے کہا کہ اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی برداشت کر لیا جائے چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ اچر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی السلاط اسلام سے کوئی گفتگو کر رہی تھی کسی معاملے میں اتنے میں صدیق اکبر لانو تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا ابو بکر آؤ ہماری اس بات کے درمیان تم فیصلہ کر دو چنانچہ صدیق اکبر لانو آ کر بیٹھے تو نبی علی اسلام نے فرمایا کہ میں بات کہوں یا آپ کہیں گی تو عائشہ صدیق لانا نے آگے سے یوں کہہ دیا کہ نہیں آپ ہی کہیں مگر ٹھیک ٹھیک کہیں وہ جیسے روانی میں بندہ بات کر جاتا ہے آپ ہی کہیں ٹھیک ٹھیک کہیں صدیق نے جب یہ لفظ سنا تو ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے ایک تھپڑ لگایا اور فرمایا کہ عائشہ تم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہی ہو کیا وہ ٹھیک نہیں کہیں گے اب عائشہ صدیق لانا کو جب تھپڑ لگا تو پتا تھا کہ والد نے کہیں دوسرا بھی نہ لگا دے تو وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر چھپ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا مارنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا اچھا آپ جائیں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے چنانچہ صدیق واپس تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے مڑ کر دیکھا اور آج صدیق لانا کو مسکرا کر فرمایا کہ دیکھا باپ کے دوسرے تھپڑ سے میں نہیں آپ کو بچایا نا تو جب اس طرح محبت ملے گی بیوی کو تو وہ اپنے گھر کو کیوں آباد نہیں کرے گی ایسی محبت دے کہ بیوی کو وہ اپنا گھر ایک جنت نظر آ جائے اس کے بغیر گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا عورت کو مال مل جائے عورت کو کھانا پینا اچھا مل جائے گاڑیاں مل جائیں خاوند کی محبت اگر نہ ملے تو عورت کے لیے وہ گھر دو کی مانند ہوتا ہے تو جس چیز نے گھر کو آباد کرنا ہے وہ الفت و محبت ہے چونکہ یہ رشتہ ہی پیار محبت کا ہے اور یہ خامن کی ذمہ داری کہ وہ اپنی بیوی کو محبت و پیار دے نبی علیہ السلاط اسلام اپنے اہل خانہ کو کتنی محبت دیتے تھے ذرا توجہ فرمائیے ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا ہمیرا میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا ہمیرا ایک نام تھا پیار کا جو نبی علیہ السلام نے ان کا رکھا ہوا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا پانی بچا دیا اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ برکتیں آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ مگر محبت اظہار مانگتی ہے کہتے ہیں نا عشق اور مشک چھپا نہیں رہتا محبت اظہار چاہتی تھی تو آپ نے فرمایا ہمیرا میرے لیے کچھ پانی بچا دینا چنانچہ انہوں نے کچھ پانی بچا دیا نبی السلام تشریف لائے آپ نے آ کر وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا مگر رک گئے اور پھر دوسرا کوشچن پوچھا کیا ہمیرا آپ نے کس جگہ سے پانی پیا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پیالے کی اس جگہ کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس جگہ سے پانی پیا تھا جس جگہ انہوں نے نشاندہی کی نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور این اسی جگہ اپنے مبارک لب لگا کر پانی نوش فرمایا جب خامن بیوی کو ایسا پیار دے گا تو سوچئے گھر کے اندر کتنا سکون آ جائے گا تو یہ خامد کی ذمہ داری دوسری بات کہ خرچ کے اندر انسان اپنی وسعت کے مطابق کمی نہ کرے کیونکہ نبی علیہ سات اسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے آپ مسجد پہ خرچ کریں صدقہ غریبوں پہ خرچ کریں صدقہ کنواں بنوائیں صدقہ کہیں اور خرچ کریں صدقہ فرمایا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جتنے وسائل دیے ہوں ان کے حساب سے خرچ میں تنگی نہ کرے چونکہ بعض خامدوں کو دیکھا کہ وہ اپنی دولت کو یا اپنے پیسے کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور بیوی کو خرچ میں تنگی دے کر پھر اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ میری ہر طرح کی جو ہے نا وہ بات کو پورا کر دیا جائے شریعت نے کہا نہیں گھر کے خرچے میں سہولت آسانی اپنی وسعت کے مطابق انسان کرے اتنا خرچ کرے جتنا کہ اللہ حرب العزت نے اس کو سہولت کے ساتھ عطا فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صدقہ کا اجر عطا فرمائیں گے چنانچہ اپنی بیوی کو گھر یا مکان یا ایسا کمرہ بنا کر دینا جس میں وہ اپنا سامان رکھے اور الگ زندگی گزار سکے باپردہ یہ خامند کی ذمہ داری ہے خامد کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ وہاں پر اپنی زندگی کے دن گزار سکے خامد کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ذمہ داری ہے پھر اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دینا بعض جگہ پر دیکھا کہ شادی تو ہو گئی اب خامد صاحب بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر مہینے میں بھی ایک دفعہ جانے کی اجازت نہیں دیتے شریعت نے کہا نہیں مناسب انداز سے اپنے محارم جو محرم ہیں ان مردوں سے یا گھر کی عورتوں سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے چنانچہ مجھے ایک ملک میں عجیب واقعہ جو ہے نا وہ سنا حافظ صاحب نو سال سے اس ملک میں رہ رہے تھے اور اپنی بیوی کو والدین سے ملنے کے لیے انہوں نے نہیں جانے دیا اور اس دوران خود کوئی بیس مرتبہ اپنے والدین کو مل کر آ گئے تو جب انہوں نے بیت کی مجھے پتا چلا تو پھر میں نے ان سے کوشچن پوچھا کہ اگر آپ اپنے والدین سے ملنے کے لیے بیس مرتبہ جا سکتے ہیں تو کیا آپ کی بیوی اپنے والدین کو ملنے کے لیے بےتاب نہیں ہوتی ہوگی اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا جب ذرا بٹھا کے بات سمجھائی تو تب ان کے کھانے میں بات بیٹھی تو شریعت نے کہا کہ مناسب انداز یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صبح ادھر آئے اور شام کو ادھر بھاگے یہ بھی زندگی کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے مگر مناسب انداز کے ساتھ بیوی کو یہ اجازت دینا یہ بھی خامن کی ذمہ داری ہے پھر بیوی کے ساتھ محبت سے بولنا پیار سے بولنا بعض خامدوں کو دیکھا کہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے باہر تو میں دوستوں میں بالکل ٹھیک ہوتا ہوں بس گھر آتا ہوں تو غصہ چڑھ جاتا ہے شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا بلکہ اچھے انسان وہ جو الفت محبت کے ساتھ گھر میں خندہ پیشانی کے ساتھ گھر والوں کو پیش آئے چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ان کے اہل خانہ نے ان کی وفات کے بعد بتایا کہ جب سے شادی ہوئی پوری زندگی میرے خامند نے کبھی لہجہ بدل کر میرے ساتھ بات نہیں کی ذرا توجہ فرمائی ہوتا ہے نا غصے میں آ کے ذرا اونچی آواز ہو جانا لہجہ بدل جانا غصے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے وہ کہنے لگی کہ میرے خامد نے میرے ساتھ پوری زندگی کبھی لہجہ بدل کر بات ہی نہیں تھی ہمیشہ پیار کے ساتھ بات حضرت اکبر تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کی بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا اور وہ ایسا تھا کہ اگر وہ سزا دینا چاہتا تو وہ دے سکتا تھا مگر اس نے کہا اللہ کی بندی بہت پچھتا بھی رہی ہے ریگریٹ کر رہی ہے چلو کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا اب یہ آدمی فوت ہو گیا خواب میں کسی کو نظر آیا اس نے پوچھا سنائیے آگے کیا بنا کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے حدود پیشی ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں موقع پر تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا آج تجھے میں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا تو خامل کی یہ ذمہ داری کہ گھر کے اندر ہنستے مسکراتے داخل ہونا اور محبت پیار کے ساتھ رہنا اس لیے کہتے ہیں کہ smile is something nice to see it does not cost a cent smile is something you own it it can never be spend تو مسکرانے میں کیا انسان کا خرچ ہوتا ہے دوسرے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اب رہ گئی بات کے بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو شریعت نے اس کو بھی کھول کھول کر بیان کیا ذرا توجہ فرمائیے میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا نہیں ہوتا قرآن مجید نے کہا وہ اخلط نمین کو میسا غلیزا وہ تمہارے ساتھ ایک پکا معاہدہ وعدہ یعنی نکاح کر کے تمہارے گھر میں آئی ہیں تو نکاح کی اپنی ایک حیثیت ہے تو میاں بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ وقتی نہیں بلکہ پوری زندگی کا یہ رشتہ ہے ہم نے پوری زندگی نبھانی ہے جب پوری زندگی نبھانی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ انسان کو پھر سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے اب شریعت نے کہا کہ عورت خوبصورت ہو مالدار ہو تعلیم یافتہ ہو مگر پھر بھی اپنے خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے اس کو سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے بعض عورتیں ضد کر لیتی ہیں بات بات پہ نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے یا ذرا سی بات کے اوپر آرگومنٹس کرنے کی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں سے گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں لہذا شریعت نے سب سے پہلی بات جو عورت کو کہی وہ یہ کہ گھر میں اپنے خامن کی تاب فرما بن کر رہے یعنی اس کی بات کو مانے اور اپنی زبان سے خاوند کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرے اپنے عمل سے خاوند کو محسوس بھی کروائے کہ مجھے آپ سے محبت ہے بعض عورتیں بہت سرد مہری کا اظہار کرتی ہیں اور پھر آگے سے جواب یہ دیتی ہیں کہ جی ہمیں شرم آتی ہے نہیں خامل سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یا محبت محسوس کرواتے ہوئے کیا شرم آنی یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامل کو محسوس کروائے کہ واقعی میرے دل میں اس کے ساتھ محبت ہے وگرنا بیوی کی یہ سرد مہری جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہے ہم نے کئی گھروں کو اس لیے برباد ہوتے دیکھا کہ عورت اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کرتی خامن کے ساتھ شیئر نہیں کرتی خامن کو زبان سے اظہار نہیں کرتی کوئی لفظ ایسا نہیں بولتی کہ خامد کو اندازہ ہو کہ ہاں یہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے شاید وہ اپنے ناز میں آ کر ایسا عمل کر لیتی ہے مگر اس سے گھر کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنی خوشی پر خامن کی خوشی کو ترجیح دے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے اگر خامد اسے کوئی کام کہے تو اس کام کو اس طرح کرے کہ خامد بے فکر ہو جائے یہ نہیں کہ کام بتانے کے بعد جب ہونے کا وقت آیا آگے پتا چلا جی میں بھول گئی تھی جی مجھے خیال نہیں رہا تھا اب خامن نے صبح جانے دفتر میں اور اس کے کپڑے تیار نہیں ناشتہ تیار نہیں یا کہیں جانا تھا اور بیوی وقت پہ خود تیار نہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بیوی کی یہ ذمہ داری کہ خامن جب اسے کوئی کام کہے تو وہ اس طرح اس کام کو کرے خامد بے فکر ہو جائے کہ اب میں نے کہہ دیا یہ کام یقیناً ہو جائے اتنی تسلی ہو جائے اس کو اس کے دل میں شیورٹی ہو اس بات کی کہ میں نے بس بتا دیا اب میں نے جیسے کہہ دیا یہ کام ہو جانا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس طرح گھر میں زندہ دل ہو کر رہے کہ خامن کا دل باغ باغ ہو جائے خامد کے کام کو بیوی اپنے ہاتھوں سے کرے تو زیادہ اچھا مثلا گھر کے اندر کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے بھی کام کروایا جا سکتا ہے مگر نہیں خامد کا ذاتی کام اگر کوئی ہے تو بیوی کو یہ عزت محسوس کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کام کو کرے خامل کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے اور خاوند کے غم کو اپنا غم سمجھے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی گنجائش سے زیادہ کبھی بھی فرمائش نہ کرے کئی جگہوں پر جھگڑے کی یہ بنیاد بنتی ہے کہ خاوند کی گنجائش نہیں ہوتی اور بیوی کی فرمائش ختم نہیں ہوتی اور یہیں سے مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تو خاوند کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کرے یہ بھی دیکھا کہ بسا اوقات خاوند بیوی کی ہر بات کو پورا کرتا چلاتا ہے اگر کبھی مجبوری کی وجہ سے کہیں ایک معاملہ نہ کر سکا تو بیوی ایسے بہیو کرتی ہے جیسے کبھی اس کی کوئی بات پوری نہیں کی گئی نہیں کبھی بھی خاوند کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں بلکہ خاوند کو ہمیشہ اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اس کو بتائیں کہ آپ ہیں تو گھر کی خوشیاں ہیں میری خوشیاں تو آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں اب دیکھیے یہ چند بول ہیں کہ بیوی کہے کہ جی آپ ہیں تو میرے گھر کی خوشیاں ہیں آپ کے ساتھ میری خوشیاں وابستہ ہیں ان الفاظ کے بولنے سے سوچئے خاوند کے دل کے اندر کتنی محبت آئے گی بیوی کے بارے میں جب بھی خامد باہر سے گھر آئے تو کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہ رونے بیٹھ جائے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے خامد باہر سے آیا بس رونا شروع کر دیتی ہیں شکوے شروع کر دیتی ہیں شکایتیں شروع کر دیتی ہیں نہیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی خامد باہر جانے لگے عورت جتنی مصروف کیوں نہ ہو ایک لمحے کے لیے فارغ ہو اور خاوند کو دروازے کے قریب آ کر الوداع کر کے کوئی نہ کوئی دعائیا کلمہ ضرور کہے جیسے فی امان اللہ فی جوار اللہ ایسا کوئی کلمہ اللہ اپنی امان میں رکھے یہ جو آپ خاوند کو الوداع کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا فکرہ بولیں گی یہ خاوند کے دل میں آپ کی محبت کا بیج پڑ جائے اور جب خاوند اپنے کام کاج سے واپس آئے تو جتنی بھی مصروف عورت کیوں نہ ہو اس کو چاہیے کہ ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے خامد کو سلام کر کے یہ ضرور پوچھے آپ خیریت سے ہیں باہر آپ کا وقت اچھا نہیں یہ ضرور پوچھے ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو کہ اس کے دل میں پریشانی ہو وہ باہر سے پریشان آیا اور آگے سے بیوی نے بھی پریشانی کی باتیں شروع کر دی تو الجھاؤ تو پھر پیدا ہوگا ہی صحیح تو ایک لمحہ کے لیے یہ پوچھ دینا کہ جی آپ خیریت سے ہیں اس بات کے پوچھنے سے گھر کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں چنانچہ بیوی کو چاہیے کہ اگر خاوند کسی وقت غصے میں ہو تو وہ نرم بن جائے ناراض ہو خامن تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے اس نے انتظام سے اپنے گھر کو پروکار بنا دے نہ خود گندی رہے بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں کا نہ خیال رکھتی ہیں نہ اپنی صفائی کا خیال رکھتی ہیں جی میں تو کام کی وجہ سے بس ایسے رہتی ہوں نہیں کام اپنی جگہ صاف ستھرا رہنا ایک اچھی عادت ہے جس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے خامد بھی اس کو پسند کرتا ہے اسی طرح خامد کو بھی چاہیے کہ بعض خامد بالکل ہی اپنا خیال نہیں کرتے نہ کپڑوں کا نہ نہانے کا تو ان کی بیویوں کو ان سے کراہت ہوتی ہے تو یہ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ صاف ستھرا رہیں اس کے لیے کوئی قیمتی کپڑوں کا پہننا ضروری نہیں ہوتا وہ ایک الگ چیز ہے بے شک معمولی کپڑے ہو مگر انسان نہا دھو کے اپنے آپ کو صاف ستھرا تو رکھ سکتا ہے نا خوشبو کا استعمال تو کر سکتا ہے چنانچہ جو عورتیں اپنے خاوند کی بات مانتی ہیں اور اسے محبت دیتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاوند کو اپنا فرما بردار بنا لیتی ہیں خامد ان سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کی کسی بات کو وہ رد ہی نہیں کرتے چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی راز کی باتیں ادھر ادھر نہ پھیلائے لوگوں تک نہ پہنچائے شریعت نے بھی اس کو منع کیا بعض اوقات چھوٹی سی بات پر دوسروں کے سامنے خامن کے شکوے اور آج تو ایسا وقت آ گیا کہ عورتیں اگر کہیں راستہ چلتے بھی ایک منٹ کے لیے آپس میں ملیں تو بس ایک منٹ کے اندر اپنے خامن کی پوری ہسٹری اس کو بتا دیتی ہے ایک منٹ کے اندر ایسے نہیں کرنا چاہیے خاوند کی کوتاہیوں پر پردہ رکھ لینا یہ عورت کی عظمت ہوتی ہے خاوند بیوی کی سطر پوشی کرے اس کے عیبوں کی اور بیوی اپنے خاوند کے عیبوں کی سطر پوشی کرے دونوں ایک دوسرے کو دوسروں سے چھپائیں ان کے سامنے باوکار بنائیں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کریں کئی جگہ دیکھا خاوند اپنی بیویوں کے سامنے مذاق کرتے ہیں محفل کے اندر یعنی گھر کے لوگوں کے سامنے تو گویا دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کا مذاق اڑانا یہ تو اس کا دل دکھانے والی بات ہے ہاں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کئی دفعہ بیویوں کو دیکھا کہ گھر کے سب لوگوں کے سامنے خامد کی شکایت لگا دیتی ہے اس سے خامد کا دل دکھتا ہے تو ایسی باتیں کرنا جس سے کہ ایک دوسرے کا دل دکھے یہ مناسب نہیں ہوتا بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی پسند اور ناپسند کو اچھی طرح پہلے معلوم کرے تو پھر جو چیزیں خاوند کو پسند ہیں ان کو اپنا لے اور جو ناپسند ہیں ان سے اپنے آپ کو ہٹا لے مگر زندگی دائرہ شریعت کے اندر گزارنی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارے تو دائرے شریعت کے اندر رہتے ہوئے خامل کی پسند کو اپنا لینا چاہیے اور خامند کی ناپسند سے دور ہو جانا چاہیے اور یاد رکھنا کہ خامند کی محبوبہ بننے کے لیے چھلکتے مچلتے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اچھے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے جو عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں بھلے شکل کی اتنی اچھی نہ بھی ہو جب عقل کی اچھی ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کی دل کی جو ہے وہ ملکہ بن جایا کرتی ہے عورت کو چاہیے کہ غیر مرد کے ساتھ نہ کوئی ایسی بات کرے نہ کوئی ایسا معاملہ کرے کہ جس کو خاوند ناپسند کرے پاک دامن عورت ہمیشہ اپنے خاوند کے دل پر راج کرتی ہے پاک دامن عورت ہمیشہ اپنے خامن کے دل پر راج کرتی ہے مرد پاک دامن بیوی کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات ہمارے اس ماحول معاشرے میں بعض عورتوں کو باہر گھومنے کی عادت ہوتی ہے بس روزانہ باہر کے چکر لگا کے آنا اور فلاں کارنر پہ کھانا کھانا فلاں کارنر پہ کھانا کھانا یاد رکھیے خامند کو گھر میں گرم چولہا اور گرم دل مل جائے تو اس کی زندگی جنت ہوتی ہے اس کو باہر کے چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہاں کبھی طبیعت گھبرائے اور اس وجہ سے انسان باہر ہو آئے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن ایک چیز کو عادت ہی بنا لینا یہ مناسب نہیں نظر آ مرد کے ساتھ برف کی طرح ٹھنڈے دل کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ اپنے گھر کو برباد کرنے کے مانند ہوتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خامد اگر کبھی دیر سے آئے تو خام خواب بدگمانی نہ کریں کہ یہ باہر کسی گناہ میں ملوث رہا کام کی وجہ سے بھی دیر ہو سکتی ہے یا شرعی کام جو ہیں جائز کام جو ہیں ان میں بھی انسان کا وقت لگ سکتا ہے تو ہمیشہ دیر سے آنے کا ایک ہی مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ بدگمانی دل میں رکھ لی جائے یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے شریعت نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہیں کبھی الجھاؤ ہو جائے تو جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لیں اس وقت تک مت سوئیں یہ مناسب نہیں کہ ہم ادھر منہ کر کے سو دیتے ہیں آپ ادھر منہ کر کے سو جاتے ہیں اس سے شیطان کو اور موقع مل جاتا ہے درمیان میں فاصلے ڈالنے کا اور زندگی کو برباد کرنے کا جتنا جلدی غلط فہمی کو دور کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے اس لیے جو عورت گھر کے اندر نیکی کی زندگی گزارے اور خاوند کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھے خاوند کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھے وہ عورت اپنے خاوند کی آنکھ کی پتلی بن جائے گی اور اگر ایسا نہیں کرے گی تو شوہر ہونے کے باوجود بیوہ عورت جیسی زندگی گزارے گی اگر اللہ تعالی اولاد عطا فرمائے اور خاوند بچوں کو کبھی تنبیہ کی خاطر جھڑکی دے یا کوئی سخت بات کر دے تو بیوی کو نہیں چاہیے کہ اس وقت دخل اندازی کرے اور خاوند کو منع کرے اوقات یہ چیز بھی گھر میں جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہے کہ خامد اولاد کو سمجھانا چاہتا ہے اور بیوی درمیان میں بچوں کی سائڈ لے کر کہتی ہے چھوٹے ہیں بڑے ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو ایسے بات ہوئی کہ دیوار ٹیڑھی بن رہی ہے بننے دو جب اونچی ہو جائے گی تو پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں عورت کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرے تربیت کے لیے بسا اوقات باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ سختی کا بھی معاملہ کرنا پڑتا ہے اور یہ سختی حقیقت میں ان کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے تو اولاد کی خاطر خامند کی بات کو رد کر دینا یہ بسا اوقات ایک دوسرے سے دوری کا سبب بن جاتا ہے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے اس چیز کا خاص خیال رکھے حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت اپنے گھر میں رہتی تھی مگر گھر اوپر کی منزل پہ تھا اور نیچے کی منزل پہ اس کے والدین رہتے تھے اب خامین کسی کام کاروبار جانے لگا تو اپنی بیوی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ تمہارے لیے ہر ضرورت کی چیز اوپر موجود ہے اب تم نے میرے آنے تک نیچے نہیں اترنا یہ کہہ کر خامن چلا گیا اللہ کی شان کہ جب وہ چلا گیا تو نیچے اس کے والد بیمار ہو گئے اب وہ صحابیہ جو تھی انہوں نے نبی علی اسلام سے پچھوایا اے اللہ کے پیارے ابیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن نے جاتے ہوئے یہ الفاظ بولے تھے کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز اوپر موجود ہے اب میرے آنے تک تم نے نیچے نہیں اترنا کیا میں نیچے اتر سکتی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ خامد نے منع کر دیا آپ نیچے نہیں اتر سکتی اب ان کے والد اور بیمار ہو گئے حتیٰ کہ بیماری اتنی بڑھی کہ بالکل والد ان کے فوت ہونے کے قریب ہو گئے پھر انہوں نے پچھوایا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے اجازت ہے کہ میں نیچے اتروں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تمہارے خامن کہہ کے گیا تھا تم نے نیچے نہیں اترنا لہذا تو آپ نہیں نیچے اتر سکتی اب اس کے والد فوت ہو گئے نبی علیہ السلام نے اس کے والد کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس عورت کو پیغام پہنچایا کہ تم نے اپنے خامند کی بات کو مانا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے والد کے گناہوں کی مغفرت فرمائی اس لیے مرد کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عبادت کے ذریعے جنت کے دروازے کو کھلوائے مگر عورت کے لیے ایک سادہ سی چیز بتا دی کیا فرمایا کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اس حال میں فوت ہو کہ خامد اس سے راضی ہو اللہ رب العزت اس عورت کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے تو جب عورت اس طرح خامد کی عزت کرے گی تو یقیناً گھر کے اندر خوشیاں ہوں گی اللہ رب العزت سب لوگوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے بالخصوص جن بچوں کی شادی ہوئی اور آج ان کی ولیمہ میں ہم شریک ہیں ہم ان کے لیے تہ دل سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو قابل رش کامیاب زندگی عطا فرمائے اور اللہ ان کو اس دنیا میں خوشگوار ازدواجی زندگی ایسی دے کہ جنت کے مزے یہ پائیں اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار کے یہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جائیں اور یہ شادی دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے وہ آخرا الحمد للہ ربرال ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست الى قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقش بندی ریکارڈنگس الل اتیا نظر کلو کدر الل وجہ او مشین الر رقصی الر رق دعا کر لیجیے سبحان ربی العال وحاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سلم ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من القاسرین اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوجی فرما رب کریم جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ جن بچوں کا نکاح ہوا شادی ہوئی اللہ ان بچوں کو خوشیوں بری زندگی نصیب فرما ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے دین میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما اے اللہ ان بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرما ہر قسم کے آسیب سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے محفوظ فرما ہاسنوں کے حسد سے محفوظ فرما اے اللہ ایک دوسرے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی تکوا پر معاون بنا اور نیکی تکوا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما اور ان کے ماں باپ کی جو نیک مرادیں ہیں ان کے بارے میں اللہ ان نیک تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ ان زوجین کے دلوں میں الفت محبت نصیب فرما رب کریم آپ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کے دل میں جو محبت عطا فرمائی وہ محبت ان میاں بیوی کے دل میں بھی عطا فرما جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اما حاجرہ کے دل میں محبتیں عطا فرمائی وہی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما اے اللہ جو محبت نے آپ نے نبی علیہ اشتاط اسلام اور عمائشۂ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں عطا فرمائی وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما اے اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کے ساتھ نیکی تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو اپنے مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں سب کی زندگیوں میں اللہ خوشیاں نصیب فرما اور ہمیں اے اللہ اپنے اپنے گھروں میں میاں بیوی کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو کمارے ہیں بچے ہیں یا بچیاں اللہ ان کو نیک دین دار قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما اور اے اللہ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ ہمارے گھروں سے جھگڑوں کو فساد کو اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اور ہمارے گھروں کو اللہ جنت کا نمونہ بنا اور دین کی خدمت کے لیے ہمارے گھروں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین